اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت ناؤ مانگتا میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جان کا رب ہے